ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں میری مٹ بھیڑ عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہو گئی اس کا سارا جسم لوہے میں غرق تھا اور صرف آنکھ دکھائی دے رہی تھی اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی کہنے لگا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں میں نے چھوٹے برچے سے اس پر حملہ کیا اور اس کی آنکھ ہی کو نشانہ بنایا چنانچہ اس زخم سے وہ مر گیا حشام نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی دشواری سے وہ برچھا اس کی آنکھ سے نکال سکا اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے اور وہاں نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کا وہ برچھا طلب فرمایا تو انہوں نے وہ پیش کر دیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اسے واپس لے لیا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا تو انہوں نے انہیں بھی دے دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا انہوں نے انہیں بھی دے دیا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے اسے لے لیا پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے طلب کیا تو انہوں نے انہیں بھی دے دیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ برچھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور اس کے پاس ہی وہ رہا جہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھانوے